الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وعلى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير حضرات محترم اللہ مالک کا انسانوں پہ یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے اس نے اگر دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑا اس امتحان کی تیاری کے لیے اسے وہ باتیں سمجھانے کے لیے جو اس سے پوچھی جانی ہیں اسے رائے راست پہ لانے کے لیے ایک نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو مبعوث فرمایا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ بات بھی پوچھی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے صاحب کتاب کتنے لوگ تھے آپ نے ارشاد فرمایا تین سو دس یا تین سو پندرہ یعنی انسانوں کی رہنمائی کے لیے نہ صرف لوگوں کو منتخب ہی نہیں فرمایا بلکہ ان پہ اپنی کتابیں نازل کرا کر کے اپنے پاس سے رہنمائی کے اصول دے کے لوگوں کی رہنمائی کی اور یہی پہ بس نہیں کیا ان چنے ہوئے لوگوں کو جنہیں انبیاء و رسول کے نام سے جانتے ہیں اللہ نے بے شمار انہیں موجزے عطا کیے تاکہ لوگ دیکھ کے ان موجزات کو جو وہ نہیں کر سکتے جن کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک انسان سے ایسا ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ ان کے ہاتھوں سے وہ موجزات رونما کیے ان لوگوں نے موجزات کو دیکھا پھر کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوئے جنہوں نے ان موجزات کو دیکھ کے ان پہ ایمان لے آئے اور اس رہنمائی کو قبول کر لیا جس کی وہ دعوت دے رہے تھے اور بہت سے ایسے نصیب لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف اس دعوت کو ٹھکرایا ہی نہیں بلکہ انبیاء اور رسل کی مخالفت کو اپنی زندگی کا وطیرہ بنایا یہ وقت چلتا رہا حزب اللہ اور حزب الشیطان یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے مد مقابل آتے رہے اور اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے گروہ کو فتح سے ہمکنار کرتا رہا اگر حزب الشیطان حزب اللہ اللہ کے گروہ سے زلیل نہیں ہو سکا تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں برباد کر دیا کسی کو پانی کا سیلاب لا کے برباد کیا کسی قوم کو ایک چنگار نے آ کے ان کے سینوں کو پھاڑ کے رکھ دیا کسی قوم کو اللہ رب العزت نے ایک آندھی لا کے دنیا سے نابود کر کے رکھ دیا یہ سارے معاملات انسانوں کے سامنے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سلسلہ تو زہب کی آخری کڑی ہے اللہ نے ان پہ اپنی پیاری کلام قرآن عزیز کی صورت میں نازل کی اس میں پہلی قوموں کے سارے تذکرے موجود ہیں کہ کس قوم نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ ان پہ کتنا راضی ہوا اور کس قوم نے اللہ رب العزت کی مخالفت کی اللہ نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا یہ ساری باتیں ہم قرآن عزیز میں پڑھتے آئے ہیں سنتے رہے ہیں اور قرآن عزیز کی ایک ایک آیت کا ترجمہ جب بھی کوئی انسان سناتا ہے تو ہمارے ذہن میں وہ بات تازہ ہو جاتی ہے جو آج سے دو سال دس سال بیس سال پہلے سنی ہوتی ہے کہ یہ بات تو میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے لیکن میرے ذہن میں محب ہو چکی تھی میں اسے بھول چکا تھا یہی بات تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا پیغام دے کے ہمیں یہ بتائی تھی کہ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ اے لوگو ابھی وہ وقت نہیں آیا تمہارے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں الحق حالانکہ تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ نے تم پہ حق نازل کیا ہے ولا كَالَّذِينَ ات الْكِتَابِ تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا یہودیوں کی طرح اپنا وطیرہ نہ بنا لینا عیسائیوں کی طرح اپنے آپ کو نہ بنا لینا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فتال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون جب انبیاء کا عرصہ دراز ہو گیا انبیاء دنیا سے چلے گئے انبیاء کا وقفہ اور قوم کا وقفہ لمبا ہو گیا ان کے دل سخت ہو گئے وہ اپنے دین پہ چلنے کے بجائے رسومات کے اپنی خواہشات کے اپنی مرضی کے بنائے ہوئے دین کے قیدی بن گئے اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا علم یعنی للذین آمنوا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا اے ایماندارو جن کے دل سخت ہو گئے اور جن کا معاملہ برباد ہو گیا تمہارا معاملہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن بدنصیبی یہ یہ آیات سورت حدید کی ہم پڑھتے بھی ہیں ہم سنتے بھی ہیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی بھی ہیں لیکن آج امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رسومات کی شکار ہو گئی جس طرح یہودیوں نے اپنے دین کو چھوڑ کے کے رسومات قیدی بن گئے کچھ دنوں کو اپنے لیے انہوں نے خاص کر لیا ان دنوں کو عبادت کر لو ان دنوں کو معاملات اپنے درست کر لو باقی دنوں میں جو بدیانتی ہے کرتے رہو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا کیونکہ اللہ نے جنت تو تمہارے لیے ہی بنائی ہے وقالوا لن يدخل الجنة من كان حودا نصارا تلك انہوں نے کہا یہودی اور عیسائی ہی جنت میں جائیں گے اور تو نہیں جائے گا اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ان کی دل کی تمنا ہے اللہ ان کی باتوں کا پابند نہیں ہے اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج ہماری بھی کیفیت یہی تو نہیں ہے رمضان آیا اس کا آخری جمعہ پڑا اور کہا یہ قضا عمری ہو گئی میری ساری زندگی کی قضا ہو جائے گی میری سارے گناہ دھل جائیں گے میرے معاملات صاف ہو جائیں گے آگے سے پھر گناہوں کی نئی زندگی کے تسلسل شروع ہو جائے گا کیا ایک دن ایک دن کی ایک رسم ادا کرنا کیا اسی کا نام دین تھا دین رسومات کا نام تو نہیں تھا دین اس چیز کا نام تو نہیں تھا ہم اپنی خواہش کے غلام بن جائیں جو اپنے من میں آتا ہے کرتے رہیں اور جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو بے شمار ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اپنا پیٹ پالنے کی خاطر اللہ رب العزت کی ذات پہ جھوٹ باندھنا شروع ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں انہی چیزوں میں ایک رسم ایک دن جو ہم نے مقرر کیا ہے وہ النبی کے نام سے ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رونما ہوا تھا اللہ رب العزت نے آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے کے گیا تھا بیت المقدس سے آسمان تک لے کے گیا پھر ایک تحفہ عطا کیا پھر اپنی نشانات اللہ رب العزت نے دکھائے اس میں کوئی شک نہیں ذرہ برابر کوئی انسان اگر شک کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے لیکن اس دن کو خاص ایک دن کے ساتھ منسوب کر لینا اور اس میں کچھ رسومات ادا کرنی اور پھر یہ سمجھنا کہ میں نے سارے اعمال کا بیڑا ابھی اٹھا لیا ہے میرے سارے معاملات درست میری نیکیوں پہ میری برائیوں پہ قلم پھر گیا اب میں نے ایسا کام کر دیا ہے جو کبھی نہیں کسی سے ہو سکے گا کئی بھائیوں نے مجھے پوچھا کہ ٹیلی ویژن پہ انہوں نے یہ بات سنی ہے کہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر کے انہوں نے نے کہا کہ کہ آپ فرمایا یہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے حالانکہ میں باوجود کوشش کے اس نام کی اس چیز کی کوئی حدیث معلوم نہیں کر سکا اتنی دیدہ دلیل سے یہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ العیاض باللہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اور پہلی بات تو یہ اسے ستائیس رجب کے ساتھ خاص کرنا یہ بھی اللہ کے رسول پہ ایک بہتان ہے اس کے متعلق ائمہ مفسرین کے چھ اقوال آتے ہیں اور ان میں کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے ہم کس کو صحیح سمجھے اور کس کو نہ صحیح سمجھے کہ کون سا دن تھا کون سا مہینہ تھا اللہ رب العزت نے چونکہ یہ ایک دن کو مقرر نہیں کرنا تھا یہ ایک معاملہ تھا یہ ایک نصیحت تھی یہ ایک تذکیر تھی جو اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کو کرنی تھی یہ ایک دن کو خاص کرنا اللہ کا مقصد ہوتا تو اللہ دوسرے دنوں کی طرح یہ دن بھی ضرور بتاتا اس معراج کے متعلق چھ اقوال میں سے پہلا قول امام تبری کا ہے امام تبری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جس سال آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اسی سال معراج ہوئی تھی امام نووی رحمت اللہ علیہ اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ان دونوں کا قول یہ ہے کہ آپ کو معراج نبوت کے پانچویں سال ہوئی تھی ایک اور سیرت نگار ہے علامہ سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ ان کا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نبوت کے دسویں سال رجب کے اندر ستائیس رجب کو ہوئی تھی اب یہ تینوں قول اس لیے نہیں تسلیم کیے جا سکتے کہ اما جی ختیجہ رضی اللہ یہ نبوت کے دسویں سال رمضان المبارک میں فوت ہوئی تھی اور جب حضرت ختیجہ فوت ہوئی تھی اس وقت ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی آپ پھر سن لیں یہ تینوں اقوال اس لیے تسلیم نہیں کیے جا سکتے ستائیس رجب نبوت کے دسویں سال نبوت کا پانچواں سال نبوت کا پہلا سال ان تینوں کو ایم سیر نے اس لیے رد کیا ہے کہ چونکہ اما جی خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ نبوت کے دسویں سال رمضان المبارک میں فوت ہوئی تھی اور جس وقت اما جی ختیجہ فوت ہوئی تو تیر نماز فرض نہیں ہوئی تھی ابھی تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ کی رات اللہ اللہ نے نماز کو فرض کیا تھا اس امت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد تین دوسرے اقوال ہیں ایک یہ کہ نبوت کے بارہویں سال میں یہ میراج ہوئی تھی ایک یہ ہے کہ ہجرت سے ایک سال دو مہینے پہلے محرم میں ہوئی تھی ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے ایک سال پہلے ربی الاول میں ہوئی تھی بہرحال چونکہ جس چیز کا مقصد اللہ کا نہیں ہے اللہ نے اس چیز کو محو رکھا ہے جس طرح دیکھیں یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ للت القدر رمضان المبارک کی تاک راتوں میں ایک رات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا پتہ دیا گیا تھا اور آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آ رہے تھے آپ نے رستے میں دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں آپ ان کو چھڑانے میں لگ گئے تو پھر آپ کے ذہن سے وہ محب کر دیا گیا آپ کو بھول گیا آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اللہ نے لیلت القدر دکھائی تھی میں آپ کو بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ فلاں فلاں شخص آپس میں لڑ رہے تھے ان کی لڑائی کو چھڑاتے ہوئے میرے ذہن سے وہ بات محب ہو گئی اب لیلت القدر کو تلاش کرنا ہے تو اکیس میں تیئیس میں پچیس میں ستائیس میں اور انتیس کی راتوں میں کرو یعنی اللہ کا مقصود یہ تھا کہ انسان اسے تلاش کرے جستجو اور جد و جہد کرے اگر معراج النبی ایک دن منوانا مقصود ہوتا تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح اللہ قرآن میں یا حضرت محمد الرسول اللہ کے فرامین میں ہمیں یہ دن ضرور بتاتا جب آپ نے نہیں بتایا تو ہم کسی دن کو خاص کر کے اس کے متعلق حادیث کو گھڑ کے اللہ اور اس کے رسول پہ بہتان باندھ کے کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں حالانکہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں آپ قرآن کو پڑھ لیجئے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو دیکھ لیجئے جو معراج کے متعلق حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں تو آپ کو علم ہوگا آپ یہ بات بالکل ببانگے دہل معلوم کر لیں گے کہ نہ تو اللہ کے رسول نے چراغ جلانے کا حکم دیا نہ اس میں کوئی شغل کرنے کا حکم دیا نہ اس میں کھانے پکانے کا حکم دیا نہ کسی نفل یا روزے کا حکم دیا اور یہاں اللہ کے رسول پہ یہ بہتان باندھا جاتا ہے کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے چالیس سال کے روزے رکھے میں تو سن کے حیران رہ جاتا ہوں کہ ہر سال نہ معلوم کون سی مشین ان لوگوں نے لگا رکھی ہے اور جھوٹ بولنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ آ کے یہی جھوٹ بول کے لوگوں کے دین کو برباد کرنے کا ایک رستہ نکالنا ہے یہی تو یہود کا یہی تو عیسائی علماء کا وطیرہ تھا ان عِنْدِ اللَّهِ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے کہتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے جنہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدا ہے اللہ پوچھتا ہے فما اصبرهم علی النار یہ اس آگ میں صبر کیسے کریں گے تو الیاذ باللہ ایک مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ یا اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے یا ایوہ الذین لا بین اللہ امام ابن کثیر رحمت اللہ نے جو جی عائشہ صدیقہ سے حدیث درج کی ہے امام ابن کثیر نے اپنی کتاب میں اسے درج کیا ہے اس حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ امہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نفلی روزے اس طرح رکھتے کہ ہمارے دل میں یہ ہوتا کہ آپ ہمیشہ یعنی سارا مہینہ روزے سے ہی رہیں گے اور کبھی آپ چھوڑ دیتے ہمارے ذہن میں آیا کہ ہاں، آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے آپ رات کو سورت بنی اسرائیل اور زمر کی تلاوت کرتے اصل میں یہ سورت بنی اسرائیل اور زمر کی تلاوت کرنے کی فضیلت کے متعلق حدیث ہے اور اس حدیث کو رجب کے متعلق لگا دیا نہ معلوم اس سے کیا لینا چاہتے ہیں لینا یہی ہے کہ لوگوں کو بتاؤ اور کھاؤ اور پیو اور ایش کرو حقیقتاً معراج کا مقصد کیا تھا سب سے پہلی بات تو یہ جو مجھے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات سب سے پہلا جو کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ سبحان من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ رب العزت پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے اٹھایا اور مسجد اقسا میں لایا اور مسجد اقسا میں کیوں لایا کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو کھڑا کر کے اپنا وہ وعدہ یاد دلا کے یہ بات کہی کہ میں نے جب تمہیں نبوت سے سرفراز نہیں کیا تھا تمہیں ابھی اس دنیا میں پیدا نہیں کیا تھا اس وقت تم سے وعدہ لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُن اے انبیاء کی جماعت میں تمہیں ام نبوت سے نوازوں گا تم اپنی نبوت پہ سرفراز ہو رہے ہوگے تم دنیا میں اپنی نبوت کا سکہ چلا رہے ہوگے اگر میرا نبی وہ آ گیا جن کا نام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اپنی نبوت کو چھوڑ کے ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے ان کی مدد کرنا ہے ان کی امامت کو تسلیم کرنا ہے تو جب انبیاء کو رسول اللہ کے ہوتے ہوئے امامت کا حق نہیں ہے تو ایک مولوی یہ حق ادا کر سکتا ہے ایک پیر یا امام اللہ کا رسول کا مقابلہ کس طرح کر سکتا ہے ہمارے امام نے یہ فرمایا ہمارے بابا نے یہ فرمایا ہمارے دادا نے یہ فرمایا ہمارے مولوی یا پیر نے یہ فرمایا یہ سارے مولوی اور پیر اللہ کے رسول کی جوتی پہ اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو کسی کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتے وہ موسا علیہ السلام کیوں نہ ہو وہ سیدنا خلیل اللہ کیوں نہ ہو وہ عیسیٰ ز... کیوں نہ ہو وہ اسماعیل اللہ کیوں نہ ہو جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے دوسرے سارے لوگوں کی باتیں ختم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آتے ہیں سیدنا عمر تورات کا ایک پرک اٹھایا ہوا ہے پڑھ رہے ہیں اور اسے پڑھنے میں اتنا محب ہے دیکھا ہی نہیں کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عمر تورات کا ایک ورق پڑھ رہے ہیں چہرہ سرخ ہو گیا سیدنا ابو بکر نے دیکھا اور دیکھتے ہی کہنے لگے اے عمر نبی کریم کا چہرہ دیکھو جب چہرے کی طرف دیکھا آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار دیکھ کے بے اختیار کہا رضیت باللہ ربن النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں میں محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں اے اللہ کے رسول کس بات پہ غصے میں ہیں آپ نے فرمایا اے عمر تم تو تورات پڑھ رہے ہو اگر صاحب تورات موسا بھی آ جائے تو میری پیروئی کے بغیر وہ کوئی اور رستہ اختیار کریں گے تو وہ ضلالت اور گمراہی ہوگا تو ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو دن منا رہے ہیں ہم جس دن میں عبادت کر رہے ہیں ہم جو اپنے ذہن کے مطابق سارا کچھ کر رہے ہیں آیا اللہ کے رسول نے یہ کیا تھا تو بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کے ایک تو پہلی امت جسے فضیلت تھی جسے ساری امتوں پہ فوقیت تھی بنی اسرائیل اس سے مسند امامت کو چھین کے امت محمد الرسول اللہ کو عطا کر دیا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس امت کو جب فضیلت عطا کی تو کہا تمہیں اب ایک تحفہ دیتا ہوں اور ہر چیز اس امت کو اس زمین پہ دی گئی یعنی کوئی بھی حکم اللہ کا نازل ہوا یا مدینہ منورہ کی گلیوں میں یا مکہ مکرمہ کے مکانوں میں یا بیت اللہ کے سہن میں ایسے ہی یا کہیں سفر میں آتے جاتے رسول اللہ پہ وہی آتی آپ پہ حکم نازل ہوتا یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا اس طرح ہونا ہے اس طرح نہیں ہونا اس طرح ایسے کرنا ہے اس طرح کہنا ہے اس طرح نہیں کہنا یہ ساری باتیں اسی زمین پہ اللہ کے حکم نازل ہوتے رہے ایک حکم ایسا ہے جو اللہ نے اتنا بڑا سمجھا اس تحفے کو اتنا عظیم سمجھا تو اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کے وہ عطا کیا ہے وہ کیا تھا وہ ط نماز تھی اللہ رب العزت نے پہلے آسمان کو نہیں پسند کیا دوسرے تیسرے چوتھے کو نہیں جہاں ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے نہ فرشتہ جا سکتا ہے نہ کوئی اور اللہ رب العزت نے اس مقام پر اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد اللہ رب الحدیث میں لفظ ہیں جس طرح ایک بادل آتا ہے بڑا خوبصورت بادل جس کے بڑے خوبصورت رنگ یہ وہ پردے نور کے تھے جس کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات تھی جب وہ سامنے آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں اور سجدے میں گرے تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی طرف وہی کی اور کہا میں آپ کو تحفہ یہ دیتا ہوں کہ آپ کی امت کو میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز ادا کرو ایک دن میں پچاس نمازوں کو فرض کیا گیا ہے جب پچاس نوازوں کو لے کے بڑی خوشی سے واپس آئے حضرت موسا کلیم اللہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا ملا کہنے لگے مجھے پچاس نوازیں ملی کہنے لگے میری امت کو تو دو ملی تھی وہ بھی نہیں پڑھتے تھے جاؤ واپس اللہ سے کوئی تخفیف کا تخفیف کے لیے عرض کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا انہوں نے ہاں میں اشارہ کیا گئے اللہ کے حضور عرض کی اے اللہ یہ انسان ہیں کمزور ہیں اے اللہ ان پہ کچھ تخفیف تخفیف کر دے اللہ رب العزت نے غالباً پانچ یا دس نمازوں کی تخفیف کر دی اسی طرح آتے جاتے پانچ نمازوں تک بات آئی تو پھر حضرت موسیٰ نے واپس جانے کے لیے کہا کہا نہیں موسیٰ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے رب نے اتنا مجھ پہ کرم کیا اب اس سے کم کرنے کی میں اللہ سے عرض نہیں کروں گا تو اسی وقت اللہ مالک نے کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حکم پچاس کا دیا تھا پانچ تک بات آئی لیکن تیری امت کے کے لوگ نمازیں پانچ پڑھیں گے انہیں اجر پچاس کا عطا کرو گا کتنا بد نصیب ہے وہ امتی جسے اللہ رب العزت نے اتنا بہترین تحفہ دیا اور اپنی ملاقات کا شرف بخشا ایک مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسمت الصلاة بینی و بین عبدی لوگو اللہ رب العزت نے اس نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے اذا قال العبد رب العالمین فقال اللہ عز حمدنی عبدی جب ایک بندے نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ہاتھ باندھ کے اپنے چہرے کو جھکایا ہوا ہے شرم کے ساتھ اللہ کے حضور کہتا ہے تمام تعریفوں کے لائق اللہ تیری ذات ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے اللہ رب العزت اس کی بات کا جواب دیتا ہے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی ہے جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اے اللہ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اللہ مالک جواب دیتا ہے علی عبدی میرے بندے نے میری تنا کی ہے جب ایک بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ رب العزت جواب دیتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا ہے جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں صرف تیری عبادت کرتا ہوں صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں اللہ مالک یہاں بات کرتا ہے اے آدم کے بیٹے اے حبا کی بیٹی یہاں تک بات آدھی آدھی تھی تو بات کرتا تھا میں تیری بات کا جواب دیتا تھا تو مجھ سے چاہتا کیا ہے مانگ میں تمہیں وہ کچھ عطا کروں تو انسان کیا مانگتا ہے اے اللہ ہر انسان اپنی طرف بلاتا ہے ان الحق میں سچا ہوں اے اللہ مجھے تو ہی بتا اہدن الصراط المستقیم سیدھا رستہ کون سا ہے اللہ مجھے اس رستے پہ چلا یہ ملاقات ہے انسان اور رب کی انی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم لذکری لوگو میں تمہارا رب ہوں میری ذات کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں الصلاة لذکری لوگو میرا ذکر کرو اور میرا ذکر نماز ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ نے اس کی توفیق بخشی ہے بد نصیبی ہے اس انسان کی جس کے کانوں میں پانچ مرتبہ اللہ کی طرف سے ندا پڑتی ہے الفلاح لوگوں نواز کے لیے آ جاؤ لوگوں تمہاری کامیابی اس میں ہے اس کے لیے آ جاؤ اور کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ تحفہ دیا کہاں اللہ رب العزت نے سدرت المنتہا پہ پہنچایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہاں یہ سب سے عظیم تحفہ یہ دیا نماز کا اور پھر یہ کہا کہ اے آدم کے بیٹے تیری معراج یہ ہے محمد الرسول اللہ کی معراج تو سدرت المنتہا پہ ہے اور تیری معراج رب کے قدموں میں ہے جب تو سجدے میں گر جائے گا تیری پیشانی اللہ کے قدموں کے نیچے آ جائے گی اس وقت تیری معراج ہے تیری زندگی کی انتہا اور بلندی ہے سب سے اللہ رب العزت اس بلندی پہ پہنچنے کی توفیق بخشے یہ اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معاذ اپنی ہر فی کل دبر الصلاح اپنی ہر نماز کے بعد یہ التجا اللہ سے نہ بولنا ربی عینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی اے اللہ تو مجھے میری مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں تیرا شکر کروں اے اللہ تو میری مدد فرما کہ تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں یہ اس کی توفیق سے ہوتا ہے اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم رسول اللہ کے اس فرمان کو یاد کر کے اپنی ہر نماز کے بعد ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ پوری زندگی اسی توفیق پہ رکھے گا محراج کی رات کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو نماز جیسا تحفہ نصیب کیا اور نماز کیا ہے ایک اللہ کا ذکر ہے نماز کیا ہے یہ اللہ سے انسان کی ملاقات ہے جس میں انسان اور رب آپس میں باہم گفتگو کرتے ہیں اب کوئی انسان یہ اللہ کی اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ مجھے کیا ضرورت نہ پڑوں تو پھر کیا ہو جائے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں سے نوازا وہ چیزیں دکھلائی جس کے متعلق ہمیں کہا تھا وما ادراک اے حضرت انسان تمہیں ادراک نہیں ہو سکتا تمہارے ذہن میں وہ وسعت نہیں ہے کہ تم یہ چیز سوچ سکو کہ جہنم کیا ہے اس کے عذاب کیا ہیں وہ کیسے ہوں گے جنت کے متعلق فرمایا وما ادراک اے حضرت انسان تمہیں سوچ بھی نہیں آ سکتی کہ وہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں ولا عین رات ولا ازن سمعت ولا خطر على قلب بشر نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھا نہ کسی کان نے وہ سنا نہ کسی دل میں کھٹکا پیدا ہوا جو اللہ رب العزت نے وہاں بنایا ہوا ہے جہاں انسان کو کہا تمہیں ادراک نہیں وہاں شاہدم و مبشرم و نذیرہ اس گواہ کو سارا کچھ دکھا کے کہا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اپنی امت کو بتانا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کا حشر یہ دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے جایا گیا جب اس کے قریب پہنچے تو بڑی سخت بدبو آئی اور چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول یہ جہنم ہے اور اس کی یہ جو چیخیں سنائی دے رہی ہیں اس میں جلنے والے لوگوں کی چیخیں ہیں کہتے ہیں جب میں اس کی اوٹ سے دوسری طرف دیکھا سب سے پہلے میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کو فرشتوں نے لٹایا ہوا ہے اور ایک فرشتہ بڑا وزلی پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے اس کا سر کچلا جاتا ہے پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے وہ تڑک تڑک کے مرتا ہے وہ فرشتہ پھر اس پتھر کو اٹھا کے لاتا ہے اتنی دیر میں اس کا سر پھر سلامت ہو جاتا ہے پھر اسے زندگی مل جاتی ہے پھر اس کے سر کو پتھر سے کچلا جاتا ہے اسی طرح اسے عذاب دیا جا رہا ہے میں نے عرض کیا اے جبریل اس بد نصیب کو کس گناہ کے سبب اتنا شدید عذاب دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کا وہ انسان ہے جو نماز کے وقت جس کا سر بوجل ہو جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا نماز کی ادائیگی کے لیے وہ بڑا بوجل بن جاتا تھا آج اللہ رب العزت اپنے ساتھ نہ ملاقات کرنے کے سبب اپنی ذات کی ملاقات کو نہ پسند کرنے کے سبب اللہ اتنا سخت سخت اس انسان کو عذاب کر رہا ہے العیاض باللہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ہمیں توفیق دے کہ اس امتحان کی زندگی میں اللہ رب العزت کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں اس کے ساتھ ملاقات کریں نماز پڑھیں اور نماز کو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ادا کریں آپ فرماتے ہیں میں افسوس کرتا ہوا آگے بڑھا میں نے دیکھا جس طرح ایک اونٹ ہے اس کے اوپر ہر طرف سے جس طرح چھیتڑے لڑکے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ایک پھٹے پرانے فقیروں کی طرح کپڑے لٹکے ہوتے ہیں اس طرح اور ہے وہ انسان لیکن اونٹ کی طرح بنا ہوا ہے اور وہ جہنم کے انگارے اور تھور کے درخت کے وہ جو کانٹے دار ٹہنیاں ہیں انہیں چبا رہا ہے اس کے چبانے سے اسے سخت اذیت ہوتی ہے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ انسان ہے جسے اللہ نے مال دیا لیکن وہ غریبوں کا حق بھول گیا وہ یہی سوچتا رہا کوئی بات نہیں دے لیں گے تو اسی حالت میں مر گیا کہ غریبوں کا حق اس کی راس میں موجود تھا اللہ رب العزت اسے ایسی مفلسی میں مبتلا کر کے جہنم کی آگ انگاروں کو اور اس کے کانٹے دار درختوں کو کھلائے گا پھر آپ نے فرمایا میں افسوس کرتا ہوا آگے بڑھا آگے میں نے دیکھا فرشتے ایک شخص کے جسم کو نوچتے ہیں اس کا گوشت کاٹتے ہیں پھر اسی کو دیتے ہیں کہ کھاؤ وہ بڑی کربناک اذیت میں ہے اور اس گوشت کو وہ نوچ کے کھاتا ہے میں نے پوچھا اسے ہی سزا کیوں دی گئی ہے آپ نے فرمایا یہ غیبت کرتا تھا چگلیاں لگاتا تھا لوگوں کی یہ حقیقت لوگوں کی عزت کو نہیں اپنے جسم کو نوچتا تھا اب قیامت تک اسی عذاب میں یہ مبتلا رہے گا کہتے ہیں میں نے وہاں افسوس کیا اور آگے بڑھا تو میں نے آگے ایک انسان کو دیکھا کہ جس کے پاس خوبصورت بھنا ہوا خوشبودار گوشت موجود ہے اور وہ اسے چھوڑ کے ایک بدبو مردار سے زیادہ متعفن بدبودار اور سڑا ہوا گوشت جو ہے بڑی رغبت سے کھا رہا ہے اور اس کو کھانے کی وجہ سے اسے سخت اذیت اور تکلیف ہوتی ہے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا سزا ہوئی کس بات کے سبب اسے یہ سزا دی گئی ہے آپ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ یہ آپ کی امت کا وہ انسان ہے جسے نے حلال اور طیب بیوی دی تھی جو اس کے لیے جائز اور حلال تھی یا ایک ایسی بیوی ہے جسے اللہ نے ایک بہترین خامت دیا تھا اور یہ بد نصیب اپنی بیوی یا وہ بیوی اپنے خامت کو چھوڑ کے دوسرے کے بستروں کی زینت بنتے تھے جس طرح انہوں نے اپنے گھر میں بہترین چیز کو ترک کر کے حرام کا ارتکاب کیا اب یہ قیامت تک اسی طرح اس مردار گوشت کو کھاتے رہیں گے مجھے بتائیں ذرا سوچ کے ان سارے واقعات میں کہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ ہم حلوے پکائیں ہم کڑائیاں اٹھائیں ہم گائیں اور ناچیں ہم نعت محفل نعت مقرر کریں اور رات کے معاملے یہ تو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے تھی اللہ کے رسول نے جب یہ باتیں بتائی ان لوگوں کو تو دن رات آنسو کی جھڑی لگ گئی تھی اور ہم نے اسے ایک شغل بنا لیا دوسرے دن اخبار میں سرخی آ جائے گی کہ اے مسلمان پاکستان کے مسلمانوں نے معراج النبی عقیدت و احترام سے منائی کیا عقیدت نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی کون سی عقیدت ہے جس کے ساتھ ہم یہ منا رہے ہیں کون سی بات ہے جو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہم کر رہے ہیں اگر دین کا نام بھی آ جائے تو دین کے معاملے میں بھی ہم نے اپنی خواہش کو پہلے رکھا ہوا ہے اللہ کے رسول نے تو اس دن کو خاص نہیں کیا تھا اور سارے عرب میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جو بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ اپنے اپنے گھروں میں لاتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آگے بڑھا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص کو لٹا کے اس کے سینے پہ ایک پتھر رکھ کے اس کے سینے کو آگ سے جلایا جا رہا ہے اس کی زبان کو کھینچا جا رہے ہیں اور پوچھا یہ کون ہے یہ گانے بجانے والے لوگ ہیں اور انہیں اسی طرح عذاب دیا جائے گا آج کے مشرف و پرویزو تم ان خباستوں کو اسلام میں لانا چاہتے ہو اللہ رب العزت نے اس کمینگی کی بہت بڑی سزا مقرر کی ہوئی ہے حقیقت بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی خوشبو خود دیتی ہے آپ بے شمار ڈھیر خربوزوں کا لگا دیں اس میں ایک تما رکھ دیں تو اس کی بدبو الگ ہوگی تو جن سیدوں کو ہم جانتے ہیں ان کی زندگی تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتی تھی اور یہ کیسا سید ہے جس کی ساری زندگی ناچتے گاتے اور اللہ کی نافرمانی اور غلازتوں میں الو گزر گئی اور اسے اپنے کردار پہ شرم بھی نہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ اگر سچے ہیں تو یہ سب لوگ کمینے جھوٹے ہیں جو اسلام کے نام پہ یہ ایسی غلازت کو اسلام میں لانا چاہتے ہیں اور ٹیلی ویژن کو ایسے ملا مل گئے ہیں جو آلات مزامیر کو حلال کر کے اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں تو آلات مزامیر توڑنے کے لیے آیا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُذِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا حُزُوَا جو لوگ خرید کے لاتے ہیں ایسی بہودہ باتیں جن سے اللہ کے بندے گمراہ ہو جاتے ہیں اُلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان خبیص لوگوں کو اللہ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ لاتے ہو اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا اسلام کیا کہتا ہے نبی مکرم سچے ان کا رب سچا انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی والی روایات میں آپ پڑھ لیں شعب الایمان بہکی میں یہ روایت موجود ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو لٹایا اس کے سینے میں پتھر ہے اور اس کے سینے میں آگ لگائی جاتی ہے کیوں لگائی جاتی ہے اس کی زبان کو کھینچا جاتا ہے کیوں کھینچا جاتا ہے اللہ نے گانے کو حرام کیا تھا اس خبیص نے اپنی زبان سے گانے نکالے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے بڑھا کچھ عورتیں زمین و آسمان کے درمیان لٹکی معلق ہیں کتوں کی طرح بھونک رہی ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے فرمایا یہ اپنے خامدوں کی نافرمان اور دوسری وہ ہے جو میتوں پہ بین کرتی ہیں نوہے کرتی ہیں اللہ کے گلے کرتی ہیں کہ تینوں میرا ویر ہی نظر آیا اللہ رب العزت مالک ہے جب چاہے جس کو چاہے وہ لے جائے یہ سب کچھ رب کا ہے انسان کا اللہ کے سامنے استحقاق کیا ہے یہ یہ دعا جو ہے یہی سبق تو دیتی ہے انا اللہ یہ تیرا تھا تو لے گیا وہ انا راجی راجون میں بھی تیرا ہوں تو مجھے بھی لے سکتا ہے اللہ کے سامنے کسی انسان کا استحکام کچھ بھی نہیں ہے سارے حق اللہ کے ہیں وہ جیسے چاہے جب چاہے جس کو چاہے وہ لے جائے اس کی مرضی ہے بین کرنے والی کرنے والی عورتیں کتوں کی طرح بھونکیں گے اسی طرح پھر فرمایا ایک ایسے لوگ جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جائیں گے اور ان کی زبان اتنی لمبی ہوگی یہاں سے پکڑ کے پیچھے جس طرح ہاتھی کی سونڈ لٹکائی جاتی ہے اس طرح لٹکائی ہے اور وہ اتنی سخت اذیت میں ہوں گے کہا یہ کون ہے کہا یہ فتنہ پرور مولوی جن کی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول پہ بہتان لگانا ہے جن کی زندگی کا مقصد اسلام کو بدنام کرنا ہے جن کی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اپنا پیٹ بھرنا ہے یہ وہ فتنہ پرور مولوی ہیں اور یہ سارا ایک ایک انسان کے متعلق رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے معراج کی رات دیکھا تھا مجھے بتائیں یہاں کون سا حکم ایسا نظر آتا ہے کہ جس کے سبب ہم یہ جو تماشے کرتے ہیں یہ سب کچھ کریں میں اللہ رب العزت کے گھر میں کھڑے ہو کے پورے وسوخ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں سارا قرآن اس کی ورق گردانی کر لیں ساری احادیث کی ورق گردانی کر لیں آپ کو ایک بھی صحیح حدیث معراج کے روزے کے متعلق نہیں ملیں گے اسپیشلی معراج النبی کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں ملے گا بس لوگ ایسے جب یہ بات کہی جائے تو وہ کہتے ہیں لو جی نیکی سے روکتا ہے میرے عزیز بھائیو وہ نیکی نیکی نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہ ہو وہ ذکر ذکر نہیں ہے جس پہ رسول اللہ کی مہر نہ ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ بات ارشاد فرماتے تھے کل محدثت بدعہ ہر نئی چیز جو اللہ کے رسول نے نہیں کی وہ بدعت ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ بدا ہر بدعت جو ہے یہ زلالت گمراہی ہے وہ کلو زلال اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا جس نے ہمارے اس دین میں جس کا نام اسلام ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا ایک مجموعہ ہے جس نے اس میں کوئی بھی نیا امر داخل کیا فہو رد اللہ اسے قبول نہیں کرے گا اللہ صرف اس نیکی کو قبول کرتا ہے جس پہ محمد الرسول اللہ کی مہر ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم جو بھی نیکی کریں اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کے نہ کریں ان کی فرما برداری میں کریں یا ایوہ الذین لا بین اللہ واتقوا اللہ اہل ایمان اگر اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا اس کی رات کے قیام کے متعلق بھی پوری کتب میں ایک بھی لفظ نہیں آتا جن کی راتوں کا قیام اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس کا کرنا کرنا یا اس کا انکار کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے ہی کفر تو جو اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں جس کے من میں آتا ہے کرے وہ خود ہی اللہ اور اس کے رسول کو جواب دے دے گا ہمارا عرض کرنا صرف بتانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دین میں صرف دنوں کو متعین نہیں کیا ہوا یہ دین ایک زندگی کی مسلسل دوڑ کا جد جہد کا کوشش کا نام ہے جو بلوغت سے لے کر مرنے تک اس ان چیز پہ انسان قائم رہے غلطی ہوتی ہے ہر انسان سے ہوتی ہے تو وہ اپنی غلطی پہ اصرار نہ کرے بلکہ اللہ سے معافی مانگے کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کلو بنی آدم خطاون ساری آدم کی اولاد گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے ہو سکتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہ پہ مصر نہیں رہتا بلکہ اپنے گناہ کو ترک کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اسی لیے تو آپ فرمایا کرتے تھے جب بھی وضو کرتے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا اے اللہ مجھے پاک بنا مجھ سے بڑی آلودگیاں ہوئی ہیں بہت غلط کام ہوئے ہیں اے اللہ مجھے پاک بنا ان اللہ یحب و یحب المتطہرین کیونکہ اللہ محبت ہی توبہ کرنے والوں سے کرتا ہے اور محبت ہی پاکیزہ لوگوں میں کرتا ہے اے اللہ تو ہم سب کو پاکیزہ اور توبہ کرنے لوگوں میں شامل فرما اور یہ جو معراج النبی کے متعلق احادیث میں مجھے معلوم ہوا تھا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا اگر اس معاملے میں کسی کو کوئی کنفیون ہو تو میں انشاءاللہ اللہ اس کی تسلی کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں یہ جو کچھ عرض کیا ہے یہ اللہ کی کتاب قرآن سے حضرت محمد الرسول اللہ کے فرمان سے اس لیے عرض کیا ہے کہ ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں بعض دنوں کو مقدس سمجھ کے انہی دنوں کو بس عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی نیکی کما لی یہ ایک تمنا ہے جو ہمارے دل میں ہے اور تمنائیں ضروری نہیں ہوتا کہ پوری ہو جائیں اللہ رب العزت ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی اور حقیقت میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یحده اللہ فلا مدل له ومن یضلل فلا حادی علا واشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک علا واشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ ایک بہن نے سوال کیا ہے میری والدہ محترمہ دس اگست کو وفات پا گئیں اور میرے والد محترم بھی وفات پا چکے ہیں میں ان کو قرآن پاک پڑھ کر بخشنا چاہتی ہوں میری والدہ محترمہ قرآن پاک پڑھی ہوئی نہیں تھی اس لیے میں ان کو پڑھ کے بخشنا چاہتی ہوں میری عزیز بہنا اللہ کے اصول اپنے ہیں ہماری خواہش کا وہ پابند نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا یہ سینہ قرآن سے بالکل خالی ہے یعنی اس کا قرآن کا کچھ حصہ بھی اسے یاد نہیں پڑا نہیں ہوا تو وہ ایسے ہے جیسے ویران گر ہے اگر تو انہوں نے اپنی ساری زندگی جد و جہد یا کوشش نہیں کی قرآن کو پڑھنے میں تو آپ ایک نہیں ایک لاکھ بھی قرآن پڑھ لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ اپنی زندگی میں نیکی پہ قائم تھیں اور قرآن کے متعلق ان کی جستجو اچھی تھی اور نیکی پہ انہیں موت آئی ہے تو پھر اسپیشلی پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ جو بھی نیکی کریں گے اس کا ثواب انہیں ضرور ملے گا آپ کو ثواب بعد میں ان کو ثواب پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جب ایک انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تین قسم کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں ایک نیک اولاد ایک جو اپنے ہاتھ سے کر گیا اور ایک جو علم لوگوں کو نیکی کا پڑا گیا تو اگر وہ نیکی پہ تھی تو انہیں آپ کا اسپیشلی قرآن جیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نماز روزہ نفل جو بھی نیک عمل کریں گی اس کا ثواب انہیں ملے گا اگر وہ نیکی پہ نہیں تھے اور نیکی پہ نہیں فوت ہوا کوئی انسان تو اس کی اولاد کیا پورا زمانہ بھی سارا کچھ پکڑ پڑھ کے انہیں کچھ دینا چاہے تو کچھ نہیں ملے گا یہ ایک بھائی نے کہا کہ ہم اب دونوں بھائی بڑے سخت پریشان ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ رب العزت سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے یہ مرزا اسلم صاحب جو پچھلے جمعے کو قضائی الہی سے انتقال فرما گئے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ رب العزت انہیں معاف فرمائے یہ بھائی سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا ہے یہ بھائی اتنے لمبے لمبے سوال نماز کے بعد تشریف لائیں انشاءاللہ میں آپ کو عرض کر دوں گا آج بعد نماز اثر مقبوضہ کشمیر میں شہید ہونے والے ابو عبداللہ محمد عابد بن محمد امین کی غائبان نماز جنازہ government inter college ground Peoples Colony Gujranwala مالا میں ادا کی جائے گی نماز جنازہ حافظ محمد سعید صاحب ادا فرمائیں گے جامع اسلامیہ محلہ گلشن آباد گلی عثمان ابراہیم میں تکمیل صحیح بخاری پہ درس دیں گے شیخ الحدیث و تفسیر علامہ فروق احمد راشتی صاحب اور سیرت امام بخاری پر استاد المکرم شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم صاحب مغرب کے بعد درس ہے پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب کا جامعہ مسجد محمدی الحدیث نشہرہ روڈ اور بھی بھائی جتنے سوالات ہیں نماز کے بعد تشریف لائیں انشاءاللہ میں وارض کروں گا اے اللہ جو بھی مسلمان کسی بھی سبب پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اے اللہ تو ارحم الراحمین ہیں جو کاروباری معاشی طور پہ اے اللہ اور کسی سبب کوئی بھی مسلمان کسی بھی سبب پریشان ہے اے اللہ سب پریشانوں پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ سب کے گھروں میں وسعت عطا فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کی جملہ بلائیاں عطا فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما اللہم اللّہ منصور نابلا تنسر علینہ و عزنا ولاۃذہ وضد ناولا تمقسناب الحمدان تمولانا فنسر نال القمل کافرین اللّہ منصورام اولمسلم اللّہ عزل اسلام اولمسلمین اللّہ عزل اسلام اولمسلم و اضلا الشرق المشرقین اللّہ مدم مر آداء الدین دمر مدم مرآدین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من حكومة المنافقين یا رب العالمین یا یارحیم الراحمین صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ اجمعین برحمتی کا الراحمین